تو ہم کافروں کو سخت عذاب کا مزہ ضرور چکھائیں گے اور ضرور انہیں ان کے بدترین اعمال کا بدلہ دیں گے